آیا اس نے بھی بڑی دل سوزی سے ان لوگوں کو سمجھایا کہ اللہ کے بندو ان پیغمبروں کی اتباع کرو ان ان کی مخالفت نہ کرو ان کا مذاق نہ اڑاؤ بجائے اس کے کہ اس کی بات سمجھتے غور کرتے انہوں نے مار مار کر ظلم اور تشدد کے ذریعے سے حبیب نجار کو شہید کر دیا حبیب نجار کے ساتھ جو اللہ نے اعزاز و اکرام کا معاملہ فرمایا وہ ذکر فرمایا اور یہ باتیں آپ تفصیل سے سماعت فرما چکے ہیں انہوں نے اپنی شہادت کے بعد بھی یہی تمنا اللہ کے سامنے پیش کی کاش میری قوم کے لوگ اور میں یہاں ایک بات عرض کر دوں انبیاء علیہ السلام کے قصوں میں مترفین کا لفظ استعمال ہوا مترفین ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو عیش و عشرت سے زندگی بسر کرنے والے دولت مند صاحب سروت لوگ قرآن نے ذکر فرمایا اکثر انبیاء علیہ السلام کی جو مخالفت پہ لوگ ابھرے وہ یہی تھے مترفین جو دنیا میں کھاتے پیتے تھے انہوں نے پیغمبروں کا مقابلہ کیا اپنی دولت کے گمنڈ ایک بات تو یہ انہوں نے وہاں بھی یہ حسرت ظاہر کی کہ کاش میری قوم میری زندگی میں میرے واز اور نصیحت پر تو انہوں نے اثر قبول نہ کیا میری شہادت کے بعد ہی سمجھ جائیں کاش سمجھ جائیں لیکن وہ لوگ اپنے گمنڈ میں اسی طرح مبتلا رہے بڑے زبردست الفاظ ہے سورہ یاسین کے ہم نے اس بستی انتاقیہ اس کے لوگوں کو برباد کرنے کے لیے آسمان سے کوئی بڑا لشکر نہیں اتارا ہمارے لیے تو بس ایک ہمارے فرشتے کی چیخ بھی کافی ہو گئی ان کی اس نے جو زبردست قسم کی آ کر چیخ ماری جیسے یہاں کوئی دھماکہ ہو جائے خدا نخواستہ دھماکے کی آواز بہت سارے لوگوں پر منفی اثر ڈالتی تو وہ فرشتے کی آواز تھی اس دھماکے کی شکل انکانت اللہ واحدہ ایک ہی آواز نکلی اور سارے کے سارے چمکتے ہوئے چراغ بجھ گئے فعدا ہم خامدون جیسے دیا جا رہا ہو یا موم بتی ہو اور آدمی زبردست پھونک مارے اور بس دھوئیں کے سوا کچھ وہاں نہ رہے ان کی حالت بھی ایسی ہوگی کوئی نہیں وہاں کوئی بولنے والا نہیں کوئی سننے والا نہیں سارے سارے کے برباد ہو گئے یہ تو خلاصہ ہے پچھلی آیات ابھی جو آج کی آیات ہیں بڑی زبردست نصیحت والی آیت اللہ تعالی ہمارے قلوب میں ان آیات کی نورانیت اور ان کی نصیحت کو اتار دے اور آدمی کو صحیح پٹڑی پہ چلانے کے لیے یہ آیات اگر سمجھ جائے تو کافی اللہ تعالیٰ فرماتے یا حسرتن علی العباد یا حسرتن علی العباد پہلے میں ان دونوں آیتوں تین آیتوں کا ترجمہ عرض کروں ہائے افسوس بندوں پر غور فرمائیے افسوس کا اظہار کون فرما رہے اللہ رب العالمین خالق کائنات ہمارے رب ہمارے مولا ہمارے مالک جو کسی کے محتاج نہیں وہ غنی ہے ہم سارے اس کے محتاج وہی عزت دیتا وہی ذلت دیتا وہ فرما ہیں یا حسرت العباد ہائے حسرت اور افسوس بندوں پر یہ تو حسرت کا میں تھوڑی سی یہاں اس لفظ کی وضاحت کر دوں جب عربی زبان میں یا کا لفظ استعمال ہوتا ہے یہ کسی کو پکارنے کے لیے آتا ہے اس کو عربی گرامر میں حرف ندا کہا جاتا ہے اور عربی گرامر میں پانچ حروف حرف ندا کے طور پر استعمال ہوتے ہیں یا آیا اور بھی بہت سارے الفاظ ای حمزہ مفت زبر والا سب سے زیادہ کثرت سے جو استعمال ہوتا ہے وہ یا استعمال ہوتا یا یا ولدی یا بنتی یا ابی جیسے ہم یا اللہ ہم بار بار پکارتے تو یا ندا کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ بھی آپ حضرات جانتے ہیں کہ ندا تو کسی عقل والی چیز کو کرنی چاہیے نا کسی بندے کو ہونی چاہیے مثلا میں کسی کو پکاروں گا تو پکاروں کسی شعور والے انسان کو پکاروں گا جیسے کسی دوست کو پکارو یا صدیق اے دوست یا والد اے بیٹے اس طرح کسی کو پکارا جائے یا بنیا لیکن یہاں حسرت کو پکارا جا رہا اور حسرت تو باہر کوئی ایسی نام کی کوئی چیز نہیں یہ کیا مطلب یہ لفظ بڑی نصیحت والا ہے یہ اصل میں عربی زبان کا محاورہ ہے عربی زبان کا محاورہ استعمال فرمایا بڑی بلاغت اس کے اندر محاورہ یہ ہے کہ اے اگر کوئی حسرت نام کی کوئی چیز اس کو کوئی جسم اور وجود ملا ہوتا افسوس نام کی کوئی افسوس کو باہر کوئی وجود نام نہیں ہے افسوس کا یہ تو ایک آدمی کی باطنی کیفیت کا نام ہے فکری چیز ہے افسوس نام کا کوئی نہ مرد ہے نہ کوئی اور کوئی کوئی جانور ہے نہ کوئی اور چیز ہے فرمایا جائے اگر افسوس نام کی کوئی باہر میں چیز ہوتی تو اس کو پکارنے کا سب سے بہترین موقع یہی تھا کہ وہ آتی اور افسوس کا یہی موقع اس سے بہتر کوئی اور موقع نہیں یہی ایک افسوس اور حسرت کا مقام یعنی یہ کہا جا رہا کہ یہ مقام اگر حسرت کو بھی وجود ہوتا حسرت اور افسوس کو بھی وہ بھی اس موقع پہ آ کر افسوس کرتا یا علی العباد بندوں پر افسوس بندے فرمایا کوئی آدمی کتنا ہی سرکش کیوں نہ ہو جائے اللہ کا نافرمان فرمان ہو جیسے فرعون کتنا بڑا سرکش تھا قرآن نے خود فرما ان تغا بڑا سرکش انسان تھا اپنے بارے میں کہتا تھا میں بو میں رب ہوں نعوذ باللہ لیکن اللہ تعالیٰ فرمانے اس کے دماغ پہ خول چڑھا ہوا ہے وہ اپنے آپ کو دیکھ نہیں رہا ہے بندے ہیں سارے ہیں سب آجز ہیں اگر واقعتاً وہ رب تھا تو بچا لیتا اپنے آپ کو ڈوبنے سے اپنے آپ کو بربادی سے کیوں نہ بچا سکا سارے بندے ہیں سرکش کوئی بندہ اپنے آپ کی بندگی کو سمجھ جاتا ہے کسی نے نہیں سمجھا اور اسی سرکشی میں زندگی بسر کر یا علی العباد ہائے افسوس بندوں پر ما ماں من رسول نہیں آیا ان کے پاس کوئی رسول دیکھو یہ لفظی معنی اس کا نہیں آیا ان کے پاس کوئی رسول اللہ مگر کانو بھی یس یہ اس کے ساتھ مذاق کرتے رہے مذاق اڑاتے رہے ہائے افسوس بندوں پر ان کے پاس کوئی بھی رسول آیا یہ مذاق ہی اڑاتے رہے انہوں نے اتباع نہ کی اور فرما برداری نہ کس کا نقصان کیا اپنے آپ کا نقصان نو علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبوس فرمایا نو ساڑھے نو سو سال سمجھاتے رہے کوئی یہ کوئی آسان بات ہے میرے منہ سے نکلا ساڑھے نو سو آپ نے سن لیا پانچ سیکنڈ میں بات ختم ہو گئی لیکن اتنا عرصہ کسی کو سمجھانا دعوت اور تبلیغ اور روزانہ باتیں سننی اور بار بار سننی نو علیہ السلام کا کلیجا تھا کہ برداشت کر گئے سورہ نو کا مطالعہ فرمائیے کیسے دکھے ہوئے دل سے بد دعا کیا اللہ دن بھی سمجھایا رات بھی سمجھایا مجمع میں سمجھایا انفرادی علیحدہ بھی سمجھایا اس قوم کو کوئی طریقہ میں نے نہیں چھوڑا سمجھانے کا نہیں سمجھتے اب اب اے اللہ رب لا تذر علی الارض اب زمین پر کسی بھی کافر کو چلتا ہوا مت چھوڑی اب یہ اس زمین میں رہنے کے قابل نہیں نور علیہ السلام کی بات کیسا عذاب ہے اس کے بعد حضرت حود علیہ السلام آئے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام آئے قوم سمود بڑی بڑی متمدن قوم آج انسان کتنا بڑا بھی رستو زمان ہو وہ تو اس زمانے کے لوگ ایسے طاقتور تھے مسل کے رکھ دیں انسانوں کو آج اپنی تھوڑی دولت اور اپنی طاقت پہ آدمی کو کتنا گمنڈ اور گرو ان کو اللہ نے بہت کچھ دیا تھا قرآن نے خود ذکر فرمایا حضرت سیدنا لوت علیہ السلام اللہ اکبر تاریخ میں جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کی تاریخ سب سے سخت عذاب قوم پر آئے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بتیجے چھ بستیاں ان کی اور انتہائی گنوں نے ہم جنس پرستی کے جرم کا یہ مجرم تھے حضرت علیہ السلام نے سمجھایا میرا تو کلے جاموں کو آتا جب حضرت علیہ السلام کے الفاظ پڑھتا ہوں اس قوم کے بدبختوں کو کہتے تھے یہ میری بیٹیاں حضرت لوت علیہ السلام کیا مقام ہے ان کا اللہ کے پیغمبر اور اپنی بیٹیوں کی پیشکش کر رہے ہیں میری بیٹیوں سے نکاح کر لو بد بختو نکاح کر لو تم نکاح کر لو ہے کسی میں کسی کے دل گردے میں بات یہ کوئی کس اسی طرح کس کے بارے لیکن نہیں سنی اس قوم نے پھر اللہ نے کیا عذاب برت تصور سے رونگتے کھڑے ہو جاتے چھ کی چھ بستیوں کو حضرت جبریل امین نے اپنے پروں سے زمین کے نیچے سے ان ان کو اٹھایا اور آسمان پہ لے جا کر پٹخ دیا نیچے چھ بستیوں اور اوپر سے قرآن نے فرمایا ہم نے پتھروں کی بارش برسائی پتھروں کی ہر پتھر پہ نام لکھا ہوا تھا کس کے بھیجے پر جا کر یہ لگے وہ پتھر برسائے اللہ تعالیٰ نے آج ڈیڈ سی جو اردن میں ہے یہ وہی نشانی یہ سمندر جو وجود میں آیا قوم اللہ نے بستیوں کو پلٹ دی چونکہ قرآن نے فرمایا اوپر والے حصے کو ہم نے نیچے کر دیا نیچے والے کو اوپر بنا دیا بعد میں بھی اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا پیغمبروں کو شہید کیا گیا حضرت زکریا حضرت کیسے کیسے جلیل القدر پیغمبر تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے صدمے دیکھو قرآن ایک لفظ میں پوری تاریخ ذکر ایک چند لفظوں میں ایک ہی آیت میں انسانیت کی تاریخ ذکر فرمائی ان کے مزاج اور مذاق کی ما من رسول کوئی بھی ان کے پاس نہیں آتا تھا کوئی بھی ان کے پاس رسول اللہ کانو یستہزیون مگر اس کا یہ مذاق اڑاتے رہے الم یرو کم اہلکنا قبلہم اب مشرقین مکہ کو خطاب جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا اور آپ کی مخالف کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کم اہلکنا کتنے ہم نے برباد کیے قبل ان سے پہلے من القرون اصلی لفظی معنی زمانے کتنی امتیں جو پہلے زمانوں میں گزری ہم نے ان کو تباہ و برباد کیا یہ نہیں دیکھتے ان کے یہ اردن کی طرف شام کی طرف جاتے ہیں قوم آت کی بستیاں قوم ثبوت کی بستیاں مدائن سال آج بھی سعودی عرب میں تبوک کے پاس ان کے محلات اسی طرح موجود اسی طرح یمن صنا قوم اللہ تعالی نشانات ان کے رکھے کیا نہیں دیکھتے یہ کہ ان کو ہم نے برباد کیا انہم الیہم لا یرجعون اب ان کی طرف لوٹ کر نہیں آ سکتے ختم ہو گئے بس اب ختم ہو کر قصہ پارینہ نہیں بنے کہ بس ختم اب اپنے اصلی انجام میں اللہ کے پاس پہنچیں آخرت کا عذاب دنیا میں بھی بربادی ہوگی آخرت میں بھی بربادی وَإِن كُلُّ لَمَّا یقیناً سارے کے سارے لوگ جمیون اکٹھے لدینا ہمارے پاس محضرون حاضر کیے جائیں گے سب لوگ اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے اس لفظ میں اشارہ ہے خوشی سے جانے والے بہت کم ہوں گے اور جن کو حاضر کیا جائے گا پیش کیا جائے مجرم جو ہوتا ہے نا وہ خود نہیں آتا اپنے قدموں سے چل کر اس کو لایا جاتا اس کو حاضر کیا جاتا عدالت میں حاضر کیا گیا یا اس کو پیش کیا گیا مجرم اکثر لوگ فرمایا سارے کے سارے اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے اللہ کے سامنے حاضر کوئی فرار نہیں کوئی بچ نہیں سکتا ان آیات کی روشنی میں میں چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں قرآن پاک کی دوسری آیات اور احادیث مبارکہ کی روشنی عرض کروں یہاں اللہ تعالیٰ نے تمام برباد ہونے والی امتوں کا جو مرض ذکر فرمایا وہ سمجھنا اور وہ مرض آج ہمارے درمیان بھی موجود ہے وہ مرض یہاں جو قرآن نے ذکر فرمایا وہ استحضا اور مذاق انبیاء علیہ السلام کا مذاق اڑانا یہ مرض یہاں قرآن نے ذکر فرمایا میں نے قرآن قریب ابھی نماز سے پہلے میں قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہوئے مختلف لغات سے جب میں نے دیکھا کہ استحضا کا لفظ قرآن میں کتنی مرتبہ استعمال ہوا ہے مذاق کے لفظ کو قرآن نے وہ مذاق جو نبیوں کے ساتھ یا اللہ کی آیات اللہ کے احکام کے ساتھ کیا جاتا ہے اور دین کی چیزوں کے ساتھ قرآن کریم نے اس کو پینتیس مرتبہ ذکر فرمایا دوسرے مقامات کا پینتیس مرتبہ اور اسی مذاق کے ساتھ ملتا جلتا ایک اور لفظہ ذہق زہک کا معنی ہنسنا اس کا معنی بھی ہنسی اڑانا کسی کا یہ قرآن مجید میں چھ مرتبہ آیا یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور پیغمبروں ان کی تعلیمات اللہ کی کتابوں اور دین کے بارے میں جو مذاق کیا جاتا ہے قرآن کریم نے تقریباً اکتالیس آیات میں ذکر فرمایا ان کا مختلف مقامات سب سے پہلے سمجھیں یہ استحضاء کیا چیز ہے مذاق اس کی حقیقت کیا ہے استحضاء کا حکم کیا ہے استحضاء کرنے والے کا حکم کیا ہے اور قرآن نے دوسرے مقام پر اس کو کس طرح سے کھول کر بیان فرما استحزا کے طریقے اور مذاق کے طریقے کون کون سے اس کا انجام کیا ہے استحصال اور پھر ہمارے اس دور میں اس زمانے میں یہ بھی جب وہ پرانے لوگ تھے جب وہ برباد ہوئے اس بربادی کا سب سے بنیادی سبب جو ہمارے اندر یہ مرض پایا جاتا ہے وہ آج بھی اسی طرح اپنے کر و فرق کے ساتھ یہ مذاق مذاق اڑانے کا اللہ اور اس کے رسول اور اس کی تعلیمات اس کے احکامات ان کی علامات کا مذاق اڑایا جانا یہ ہمارے معاشرے میں بھی عام ہے یہ چند باتوں کے بارے میں قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں عرض کروں سب سے پہلے یہ استحضاء کا معنی ہے استحزا کا ہے کسی کا مذاق اڑانا مذاق اڑانے کا میں سادہ ترجمہ کرتا ہوں کسی کو ایسا ذلیل کرنا کہ اوروں کے سامنے بھی زل وہ ذلیل ہو جائے دوسرے بھی ہنس ہیں یہ خود بھی ہنس یہ استحضا کے اندر کی چیز جب کسی کا مذاق اڑایا جاتا اس کو بندہ حقیر سمجھتا حقیر اور وہ موقع دیتا ہے کہ میں تو اس کو کر رہا ہوں ذلیل اے دنیا کے دوسرے انسانوں میں تمہارے سامنے کر رہا ہوں تم بھی کرو آؤ آؤ یہ ہے اس قابل کہ اس کو ذلیل کیا جائے یہ استحضاء کے اندر کی چیز ہے اس کا مغز بتلاؤ بھائیوں جو سب سے بڑی عزت والی چیز ہو پیغمبر سب سے زیادہ قابل اکرام ہیں سب سے زیادہ ان کا اکرام کیا جانا اگر ان کا مذاق اڑایا گیا تو کیسی چیزوں کی کن کن چیزوں کی توہین کی یا اللہ کی کتابوں کی یا اس کے احکامات کی یا مسجد کی یا اذان کی یا نماز کی یا روزے کی یا احرام کی یا برقع کی یا حجاب کی یا دوسرے اللہ اور اس کے رسول کے جتنے بھی جس چیز کا بھی مذاق اڑایا گیا اس کے اندر کیا چیز پائے گی یہ بندہ اللہ کی ان چیزوں کو حقیر سمجھتا ہے اور قابل ذلت سمجھتا ہے اس لیے دوسروں کے سامنے ان کو ذلت کے لیے یہ پیش کر رہا اس کا نتیجہ یہ ہوتا میں ایک بات صاف عرض کر دوں کوئی آدمی ساری زندگی کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کے کسی حکم پر عمل نہ کر سکے اپنی لاپرواہی غفلت کی وجہ سے کبھی نماز نہیں اس نے پڑھی زندگی میں کبھی روزہ نہیں رکھا کبھی حج نہیں کیا کبھی احرام نہیں باندھا کبھی کسی خاتون نے پردہ نہیں کیا بہت سارے آکام لیکن اس نے کبھی مذاق کسی چیز کا نہیں اڑایا یہ بندہ ایمان کی حالت میں ہے اگرچہ ایمان اس کا کمزور ہے گناہ گار ہے اللہ تعالیٰ اس کو اگر یہ رکن شرمندہ ہوگا معاف فرما دیں گے لیکن جو بندہ مذاق اڑا دے مذاق اڑائے مذاق اڑانے والا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی حقارت کرتا ہے جب حقارت کرتا ہے تو دل سے ایمان خارج ہو جاتا ہے ایمان نکل جاتا ہے حق حقیر سمجھنے والا اللہ اور اس کے رسول کے کسی سنت کو حقیر سمجھنے والا دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیر سمجھنے والا اور ایسا بندے کے دل سے ایمان خارج ہو اس لیے مذاق بڑی خطرناک چیز ہے یہ بہت بڑا گناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنی زبان سے کبھی ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی اس کی زبان سے کیا نکلا یہ بھی ہنسا دوسرے بھی ہنسے مذاق بنا لیا لیکن جہنم میں اوندے منہ گرانے کے لیے یہ کلمہ ایک ہی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے کبھی ایسی بات اپنی زبان سے نکال لے اپنی محفل کو گرمانے کے لیے قرآن کریم نے جو مذاق کے مختلف انداز ذکر فرمائے وہ سورہ متففین میں ذکر فرمائے وہ میں عرض کرتا ہوں سورہ متففین کی آیات کی تلاوت کروں گا جہاں یہ مضمون ذکر فرما اور اس کا ترجمہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں فرمایا ان الدینہ وہ لوگ جو مجرم ہیں کانو مین الدین ایمان والوں سے ہنستے ان کا مذاق اڑاتے کس طرح مذاق اڑاتے وہ ادا مرویت جب وہ ان کے قریب سے گزرتے ہیں کون مجرمین ان الزین اجرم ایمان والوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو یتغام اپنی آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں ابروؤں سے دوسروں کو متوجہ کرنے کے لیے دیکھو جی یہ دیکھو کس قسم کے لوگ جا رہے ہیں دیکھو آنکھوں سے اشارے کر رہے ہیں زبان سے کچھ نہیں آنکھوں سے اشارے وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ قَلَبُوا فَكِهِينَ جب اشارے اشارے کر کے فارغ ہو گئے اپنے گھر جاتے تو بڑے خوش و خرم ہوتے ہیں بڑے غرور میں اور گمنڈ میں بغیر فخر کے ساتھ فرحت کے ساتھ گھروں کو لوٹتے ہیں وہ رَأَوْهُمْ اور جب یہ لوگ یہ مجرمین ایمان والوں کو دیکھتے ہیں تو یوں کہتے ہیں یوں کہتے ہیں یہ سب بھٹکے ہوئے لوگ ہیں راہ راست سے ہٹے ہوئے بہرا روی کا شکار ہیں یہ پاگل ہو چکے ہیں اور دماغ ختم ہو گیا یہ نارمل زندگی گزارنے والے لوگ نہیں ہیں اس قسم کی باتیں بھی ان کے بارے میں یہ کرتے ہیں دیکھو یہ قرآن نے بڑی عجیب نفسیات ذکر فرمائی ان لوگوں کو یعنی ان مجرمین کو ان پر نگران بنا کے تو نہیں بھیجا گیا تھا نگران بنا کے نہیں بھیجا یہ ہر طرف سے بے فکر ہے کہیں کسی کو کچھ نہیں کہتے کیونکہ اپنے آپ کو بڑے کشادہ دل سمجھتے ہیں کیا وجہ ہے کہ جب ایمان والا ان کے سامنے سے گزرتا ہے یہ سب کچھ اپنی وہ دل کی سخاوت اور سماعت بھول کر ان کے در پہ ہو جاتے ہیں یوں لگتا ہے جیسے ان کو اللہ تعالیٰ نے ان پر نگران بنایا ہر وقت ان کی نگرانی میں ہر وقت ان کی نگرانی میں دوسری جگہ بڑے خوش جیسے اکبر الہبادی نے بڑی خوبصورت بات کی لسان الاسر تھے نا فرماتے ہیں نئی تہذیب اور نئی روشنی پر وہ روشنی ڈال رہے ہیں نئی تہذیب پر خدا کے فضل سے میاں بیوی دونوں مہذب ہیں خدا کے فضل سے میاں بیوی دونوں مہذب ہیں انہیں غصہ نہیں آتا انہیں غیرت نہیں آتا دونوں ہی ماشاءاللہ بہت مہذب ہے نا نئی تہذیب ہے اس کو غصہ نہیں آئے گا وہ شور چاہے جس کے ساتھ مرضی بات کرے اور میاں کو غیرت نہیں آئے گی چاہے اس کا جس سے بھی رابطہ جہاں مرضی ہو جس جگہ مرضی پھر خدا کے فضل سے میاں بیوی دونوں مہذب انہیں غصہ نہیں آتا انہیں غیرت نہیں میں یہ عرض کر رہا ہوں جب ہر جگہ بڑے کشادہ دل کیا وجہ ایمان والے کو دیکھ کر کیوں اتنی تنگی پیدا ہوگی قرآن فرماتا ہے ان کو ان پر نگران بنا کے تو نہیں بھیجا گیا لیکن یہ ایسے ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کسی چیز کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں آگے فرمایا آج یہی ایمان والے جب قیامت کا دن ہوگا من الفاری انہیں انہی مجرمین پر ہنسیں گے انہوں نے دنیا میں ہنس لیا آج یہ ان پر ہنسیں گے ينظرون پھر یہ گاؤ تکیے پر ٹیک لگا ہوئے اللہ کی نعمتوں کی اللہ تعالیٰ کی زیارت کر رہے ہیں انہوں نے دنیا میں جو ہنسنا تھا ان پر ہنس لیا سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے بڑا عجیب و غریب حکم دیا وقد نزل علیکم فی الكتاب سورہ نساء کی آیت نمبر ایک سو چالیس وقد نزل علیکم فی الکتاب اللہ نے اپنی کتاب میں تمہارے اوپر یہ حکم نازل فرمایا ہے وہ حکم یہ ہے ان اس کی تفصیل یہ ہے اذا سمعتم آیات اللہ جب تم سنو اللہ کی آیات کے بارے میں یکفر بہا ان کا انکار کیا جا رہا ہے وہ یستحز بہا اور ان کا لوگ مذاق اڑا رہے ہیں جب تم سنو اللہ کی آیات دیکھیے کتنا مذاق اڑایا جاتا اللہ کی حدود کا مذاق نہیں اڑایا جاتا ہمارے معاشرے میں خاص طور پہ ہماری سیاست میں اللہ کی حدود کا کتنا جتنی بھی حدود ذکر فرمائی اللہ کی حدیں جن کے بارے میں فرمایا قریب بھی نہ جانا ان کے بارے میں کوئی بھی ایسی کوئی ایسا کام نہ کرنا ان کو پھلانگنے کی کوشش نہ کرنا چور کی سزا قاتل کی سزا اسی طرح ڈاکو کی سزا یہ ساری چیزیں قرآن نے ذکر نہیں فرمائی لیکن مذاق اڑایا جاتا ہے محفلوں میں ایوانوں میں مجالس میں فرمایا جب تم سنو اللہ کی آیات کے بارے میں ان کا انکار کیا جاتا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے ہمیں کیا حکم ہے فلا معهم تم ہرگز ان کے پاس مت بیٹھو ان مذاق اڑانے والوں کے پاس حتی فی حدیث غیری یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں جب تک وہ اللہ اور اس کے کے رسول کسی حکم کا مذاق اڑا رہے ہوں تم ان کے پاس مت بیٹھو کیا ہوگا اگر ہم ان کے پاس بیٹھے رہیں ہم تو صرف سننے والے ہیں پھر کیا ہوگا اگر وہ بات کر رہا ہے کوئی مذاق اڑا رہا ہے کوئی دوست ہے یار ہے محفل گرما رہا ہے فرمایا انکم اذن یقیناً تم بھی اس وقت مثلہم انہی میں شمار کیے جاؤ گے تم مزاق والی محفل میں اگر گناہ کی محفل کو رونق بخشنے والا بھی گناہ میں برابر کا شریک ہے اللہ کی نافرمانی کی محفل کو زینت بخشنے والا بھی اسی جرم میں شریک آگے فرمایا ان اللہ جامع المنافقین والکافرین یقین اللہ تعالیٰ جمع کرنے والے ہیں منافقوں کو بھی اور کافروں کو بھی فی جہنم جمیا سب کو اکٹھا جہنم میں جمع فرمائیں یعنی مذاق کرنے والا تو وہ تو مذاق کرنے اللہ کے حکموں کا انکار کرنے والا تو کافر اور اس کی محفل کو زینت بخشنے والا اس کو اس کو شاباش دینے والا اس کی حوصلہ افزائی کرنے والا اس کے دل سے بھی ایمان خارج ہو گیا وہ منافق بن جائے فرمایا یہ قرآن کریم یہ سورہ نساء کی آیت نمبر چالیس بڑی قابل قرآن پاک میں کھول کر بیان فرق ایسی محفل میں ایسی جگہ جانے کی اجازت نہیں یہ سورہ یاسین نے ہمیں درس دیا ہے اور یہ بیماری ہمارے معاشرے میں بھی بڑی عام اللہ تعالیٰ کے احکام اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ان کے شاعر اور ان کی باتوں کا مذاق اڑائے گا خصوصاً کالجوں میں یونیورسٹیوں میں اگر کوئی دین والا کسی نے اپنے چہرے پر اگر داڑھی سجا لی کسی اسٹوڈنٹ نے اس نے کام کیا کہ اس نے جرم کون سا کیا بھائی یہ تو بڑا کھلے دل والا آدمی ہے کتنے ایسے لوگ ہیں جو یورپ کی فرانس کی مغرب کی تقلید میں آئے دن نت نئے فیشن بدلتے ہیں کبھی سر پہ پونی لگائی کبھی کچھ کیا کبھی در کوئی کسی کا مذاق نہیں اڑاتا اس بیچارے نے کون سا جرم کیا اس نے جرم یہ کیا کہ اس نے آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سوا لاکھ پیغمبروں کی سنت کو اپنے چہرے پہ سلے یہ اس نے جرم کر لی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پورا کر لیا آج رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی روایت ہے کہ واف خالف المشرقین مشرقوں کی مخالفت کرو اپنی داڑھی کو بڑھاؤ آپ نے یہ ایک آدمی نے رکھی نہیں یا ایک آدمی عمل نہیں ہوا یہ تو ایک کمزوری کی بات میں مذاق کی بات کر رہا ہوں اس بیچارے کو اسٹوڈنٹ کا کیوں مذاق اڑا اس نے اگر ٹخنے سے اوپر شلوار کر لی اس نے کون سا جرم کیا آج مغرب کی تکلیف میں نیکر پہن کر گھروں میں بازاروں میں کتنے نوجوان پھر رہے ہیں کوئی کسی کا مذاق نہیں اڑاتا اس بندہ خدا نے کون سا جرم کیا کہ اس کا مذاق اڑایا جاتا لڑکیاں دوسری حجاب والی لڑکی کا مذاق اور میں مفروض عزق نہیں کر رہا فون کے ذریعے سے خطوط کے ذریعے سے ای میل کے ذریعے سے ایسے لوگ ہم ہمارے سامنے مشکلات ایک طالبہ نے لکھا خط لکھا ہمارے دارالفتاب میں میں بڑی مشکل میں ہوں میری مدد کیجیے مدد کا معنی دعا کیجیے رہنمائی کیجیے کہ اسلامیات پڑھانے والا پروفیسر میرے حجاب کا مذاق اڑا سبحان اللہ یہ اسلامیات یہ کون سا دن پڑھا اسلامیات رہا لیکن طنز کر رہا اس کے سامنے دوسری بچیوں کے سامنے اس کو پریشان کر رہا کیوں اس نے اس نے حکم کو پورا کر تو کیا میرے بھائیوں یہ چیزیں عام نہیں پگڑی کا مذاق داڑھی کا سنت کا دین کا کوئی دین کی طرف دعوت دینے والا اذان کو لوگوں نے معاف نہیں کیا کلمہ پڑھنے والوں نے مسلمانوں نے ان کلمات کا جو اس دھرتی کے سب سے اونچے کلمات اذان کے کلم ان کا مذاق اڑایا جاتا وہ زمانہ تھا ایک جب زمانے میں ہندو اور مشرق وہ بھی اذان کے کلمات کو سن کر خاموش ہو جاتے تھے وہ بھی کہ مسلمانوں کی اذان ہو رہی اور اب مسلمان اپنے میوزک کو بند نکل یقین جانیے میرے سامنے یہ واقعہ آیا یہ اسی صدر کا ہمارے کراچی کا وہ بھی ایک مسلمان نے بیان کیا ایک مسلمان کی پورے وہ سیڑھی والے سینٹر میں جو وہاں کو ہوگا جس میں سیڑھیاں بکتی ہیں کیسٹیں بکتی ہیں ایک دکاندار آتا ہے وہ سورہ رحمان کی تلاوت ہوتا نا جی شوق میں دکان کا آغاز کر رہا ہوں اس کے مقابلے میں اس سے اونچی آواز میں ڈیک میں انڈیا کے گانے لگانے والا مسلمان یہ کیوں لگا رہا اس کو کس نے اجازت دی یہاں قرآن کی تلاوت آپ اندازہ فرمائیے آپ اس مسلمان کا اندازہ فرمائیں جس بندے نے قرآن کی آواز کی اس قدر تحقیر کر دی کہ اس کے مقابلے میں اس کو چڑھانے کے لیے وہ لگا رہا کہ نہیں ہم میں روشن خیال ہوں اس کی اجازت نہیں اس قرآن کی نعوذ باللہ نو اندر چاہے نام مسلمانوں والا سارے نام اپنے ساتھ چسپاں کر لے ایمان باقی نہیں رہتا ہے ایمان انلزم کموہا تم لہا قرآن نے فرمایا کیا ہم ایمان تمہارے ساتھ چپکاتے پھریں گے جبکہ تم اس کو ناپسند سمجھتے ہو ہم تمہارے اندر ایمان کو زبردستی داخل کر دیں جب تمہیں پسند ہی نہیں ایمان دیکھو جی یہ حال ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مذاق اڑائے جانے کا یہ حال کل اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان قیامت میں اپنے امتی سے اتنا سوال فرما لیں کہ میرے ہی زمانے میں اے میرے نام لینے والو کلمہ پڑھنے والوں تمہارے سامنے قوم تھی سکھوں کی قوم اپنے پیشوا گرو نانک کی محبت میں چاہے دنیا کے کسی اسٹیج پہ چلے جائیں انہوں نے نہ پگڑی کو چھوڑا نہ تھا امریکہ میں ہوں یا افریقہ میں وزیر اعظم ہوں یا فقیر ہوں وہ اپنے گرو نانک کی محبت میں اپنے بابا کی اس بات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تمہارے اندر تمہارے قلوم میں گرو نانک جتنی بھی محبت نہیں تھی میری کہ میں میری شباہت کو میری تعلیمات کو اپنایا نہیں تھا تو کم از کم ان کا مذاق تو نہ اڑایا تھا اس کا ٹھٹھا تو نہ اڑایا میرے بھائیوں پگڑی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے پہنی صحیح بخاری کی روایت ہے جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے جا رہے تھے آپ اپنی اونٹنی قصبہ پر تشریف فرماتے اور آپ نے کالے رنگ کا امامہ پہنا ہوا آپ وسلم کو پسند تھا آپ نے اس بات کی ترغیب دی اور بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اس امت مسلمہ کی حفاظت فرما لیں یہ ہیں اندر کے اسباب جو پریشانیاں پریشانیاں بڑھاتے چلے گئے بڑی پریشانیاں آئے دن فتنے فسادات دشمنوں کا مسلط ہونا ہر طرف سے روب قتل و غارت گری خون خون مہنگائی مہنگائی تڑپ رہے ہیں لوگ کیا حال ہو گیا اور جو اصل بیماریاں ہیں جو جو عذابوں کے اسباب ہیں اس کی طرف توجہ نہیں ہو رہی کہ ہم اس کو دور عالم کا مذاق مدرسے کا مذاق قرآن کا مذاق عام عالم کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے جو لفظ ہمارے بزرگوں نے استعمال فرمایا وہ مولوی کا لفظ تھا اور مولوی کا معنی اللہ والا مولا والا دیکھو لفظ کا معنی دیکھو جی مولا والا اور اس کو گالی کی جگہ استعمال کرتے مولا والا کسی کو کہنا ہو وہ اللہ والے اور کچھ ساتھ اس کو دو دو چار سنے کتنا برا لگے گا کہ کس طرف یہ کیسا آدمی لفظ تو بول رہا اللہ والا اور کام یہ کر رہا اس کو برا کہہ رہا مولوی مولا والا جیسے کہا جاتا نا ملتانی ملتان والا یہ ملتان میں رہنے والا لاہوری یہ لاہور والا یہ یا کا معنی ہوتا ہے والا یہ عربی زبان کا قاعدہ یہ پرانے زمانے میں جو عالم بنتا تھا تو بزرگوں نے اس کی صنعت پر مولوی لکھنا شروع کر دیا کہ یہ اب اللہ والا ہو گیا لیکن جب انگریز یہاں سے گیا اس نے لاج کالے کا جو نظام دیا اس میں ایسی ایسی چیزیں ایجاد کر گیا مسلمانوں کی زبان پر عام کر حافظ اتنا بڑا اعزاز تھا اپاہج کے لیے استعمال کرنا شروع کر جو نابینا اس کو کہتے یہ حافظ حالانکہ قرآن کا حافظ ہونا کتنا بڑا اعزاز کا اللہ والا ہونا بتلاؤ بھائیو اعزاز کی بات ہے یہ شرمندگی کی بات اگر یہ بھی اللہ والا ہونا اور اللہ کا بندہ بننا بھی شرمندگی کی بات ہے تو پھر اس آدمی کو کوئی سمجھا نہیں سکتا اس کے دل کی میل کو بس یہ ایک بات تھی جو اس استحضا پر جو میں عرض کرنا چاہتا تھا باتیں تو بہت ساری ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور شاعر دین کی عظمت سے ہمارے قلوب کو لبریز فرمائے یہ عظمت ہر قسم کی خیر کی چابی ہے ہم سورہ یاسین کو محض اس لیے نہیں پڑھ رہے یا یہ جو ریکارڈ ہو رہی یا سورہ یاسین جو ہماری ویب سائٹ پہ آ رہی بار بار جتنے بھی دروس اپلوڈ اور دنیا اس کو سن رہی سعودی عرب میں امریکہ میں دوسرے ممالک میں جو اس ویب سائٹ کے ذریعے استفادہ کر اس کا مقصد صرف نالج من صرف نالج نہیں بلکہ عمل ہے اگر نالج نالج ہی کے لیے ہوا تو شیخ سادی فرماتے ہیں پھر مثال اس گدے کی طرح ہے جس پر کتابیں لاد دی گئیں اس کو کوئی خبر نہیں کہ اس پر لکڑیاں لادی ہوئی ہیں کتابیں لادی اس علم کا کوئی فائدہ نہیں سلطان بابو فرماتے نا علم تے پڑھیا پر عمل نہ کیتا کی لینا علم نو پڑھ کے ہو تسبی پھڑی پر دل نہ پھرا تے پھری پر دل نہ پھریا کی لینا تسبی پھیر کے ہو تصویر تو بہت گھما رہا دل نہیں اپنا پھیر رہا اللہ کی طرف علم تو پڑھ رہا ہے مطالعہ اور نالج تو بہت ہے اسٹڈی تو بہت ہے لیکن عمل نہیں تو پھر کیا اس مطالعے کا فائدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت سے سب سے پہلے میں محتاج ہوں اللہ تعالیٰ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب حضرات کو اور ہمارے اس ویب سائٹ کے واسطے سے جتنے حضرات درست سے استفادہ کرنے والے سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ صلی علیہ مولانا محمد مولانا محمد مبارک وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار اے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے ہر قسم کی ظاہری اور باطنی بیماریوں کو دور فرما دے اے اللہ اپنی ہر قسم کی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اپنی رحمت سے اپنے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تمام شاعر دین کی عظمت ہمیں عطا فرما دے یا اللہ ہمارے اس درس کو اپنی رحمت سے قبول فرما اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا ذریعہ بنا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمہ الراحمین